چاپٹر سیکنڈ قرآن سے استفادے کا درست طریقہ قرآن مجید کا مطالعہ یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہ پڑھنے والے سے براہ راست کتاب ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت کی کنجی یہی کتاب ہے انسان کی حالت خواہ کیسی ہی خراب کیوں نہ ہو یہ کتاب اسے بدل سکتی ہے قرآن پڑھنے والا اگر یہ شعور رکھتا ہے تو اسے قرآن مجید سے استفادے کا طریقہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں یہی احساس اس میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا قرآن خوانی کا طریقہ صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ ہم قرآن سے صحیح معنوں میں استفادہ استفادہ سے محروم ہیں گویا صدیوں سے ہمارے مسلسل غلط طرز عمل نے ہمارے اور قرآن مجید کے نفع پہنچانے کے مابین ایک نفسیاتی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اگر ہم قرآن مجید سے واقعی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں درج ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے پہلا قرآن مجید سے دلچسپی قرآن مجید سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو ہمیں اتنی دلچسپی ہو کہ ہماری تمام تر توجہات کا مرکز بن جائے ہماری اولین ترجیح یہی ہو خواہ حالات کیسی ہی کیوں نہ ہوں ہم روزانہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کریں ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اس کے لیے ہر حال میں وقت نکالیں یاد رہے کہ مطالعہ قرآن کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کی رفتار تیز نہیں ہوتی یہ تبدیلی بتدریج آتی ہے مطالعہ قرآن کا عمل تبھی ثمر آور بنتا ہے جب اسے تسلسل و تمام کے ساتھ کیا جائے اور ہمارا ایک دن بھی قرآن قدیم کی زیارت و ملاقات کے بغیر نہ گزرے ہم جتنا قرآن کو وقت دیں گے اتنا ہی ہمیں نفع دے گا جو خوش نصیب دن میں کئی بار قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے قرآن کے لفظ و معنی دونوں ہی سے استفادہ کرنا چاہیے نمبر دو مناسب جگہ قرآن مجید کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطالعے کے لیے موضوع مناسب جگہ منتخب کریں ہم ایک معزز مہمان کا استقبال اپنے گھر میں جس طرح کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر قرآن کا خیر مقدم کریں شور و شغف سے خالی پرسکون جگہ میں قرآن کریم سے ملاقات کریں اس سے حسن فہم میں مدد ملتی ہے گوشے تنہائی میسر ہو تو ازبس غنیمت ہے ہم وہاں بیٹھ کر دوران مطالعہ اپنے احساسات کا بخوبی اظہار کر سکتے ہیں تنہائی میں رونی آنسو بہانے دعا کرنے اور سبحان اللہ کہنے میں خاص لطف آتا ہے قاری متعلقہ آیات کے مطابق اپنی باطنی کیفیت کے اظہار کا موقع پاتا ہے تیسرا موضوع وقت مناسب جگہ کے ساتھ ساتھ موضوع وقت کا ہونا بھی ضروری ہے انسان اس وقت قرآن مجید پڑھے جب وہ چست چاق و چوبند اور جسمانی و ذہنی لحاظ لحاظ سے مستعد و آمدہ ہو اگر انسان تھکا ماندہ ہو نیند آ رہی ہو بخار یا درد ہو تو ایسی حالت میں مطالعہ کر قرآن نہ کرنا چاہیے وضو کرنے کے بعد جس میں مسواک بطور خاص ہو قرآن مجید پڑھا جائے تو زیادہ نفع ہوگا چوتھا ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہم رک رک کر ٹہر ٹہر کر قرآن مجید پڑھیں الفاظ کی ادائی درست ہو حروف و الفاظ مکمل اور درست ادا کریں اس طرح تیز تیز پڑھنا کہ حروف ٹوٹ جائیں الفاظ ادھورے رہ جائیں حسن ترتیل کے خلاف ہے اور محض ایک بے فائدہ عمل ہے ہمیں ارتل القرآن ترتیلا فرمایا گیا قرآن میں اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو کے مطابق عمل کرنا چاہیے ہمارا مقصد قرآن ختم کرنا یا سورہ مکمل کرنا نہ ہو ختم قرآن کے لیے ہم تلاوت کی رفتار بڑھا دیتے ہیں خاص طور پر رمضان میں کئی کئی ختم کرنے کا ہمارا شوق ہمیں تیز رفتاری پر آمدہ کر دیتا ہے ہم اب تک نہ جانے کتنے ختم کر چکے ہیں رمضان مجید مج رمضان مجید میں ایک ایک مسلمان نے کئی کئی ختم قرآن کر ڈالے مگر اس کا فائدہ کیا ہوا اس سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی اپنے بہن بھائیوں اور دوست احباب کے ساتھ ہمارا مقابلہ مقدار تلاوت میں نہ ہو بلکہ اس بات پر ہو کہ ہم نے آیت قرآنی سے کتنی زیادہ باتیں سمجھی ہیں کتنے نکات ہمارے ذہنوں میں آئے ہیں ہماری ایمان و یقین میں کتنا اضافہ ہوا ہے پانچواں توجہ سے مطالعہ کرنا قرآن کریم کا مطالعہ ہم کم از کم دنیا کی کسی کتاب کی طرح تو کریں ہم جب کسی کتاب رسالے یا اخبار کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اسے سمجھتے جاتے ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسے دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے قرآن مجید کو بھی ہم کم از کم اسی طرح پڑھیں ذہنی طور پر حاضر ہوں اگر کسی وجہ سے ذہن پراگندہ ہو یا بھٹکنے لگے تو آیات کو دوبارہ پڑھیں ہمیں پہلے پہل اس طرح مطالعہ کرنے میں دقت محسوس ہوگی کیونکہ ہم الفاظ کو معنی سے الگ کر کے پڑھنے کے عادی ہیں لیکن مسلسل مشق سے ہماری یہ پرانی عادت جاتی رہے گی چھٹا سر تسلیم خم قرآن مجید کے مخاطب تمام انسان ہیں یہ ان سے براہ راست خطاب کرتا ہے اس خطاب میں سوال جواب ہیں وعدے وعید ہیں عوامر و نواحی ہیں لہٰذا پڑھتے وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کے سوالوں کے جوابات دیں اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمد للہ اکبر اور استغفر اللہ کے کلمات حسب موقع و محل ادا کریں سجدے کی آیات پر سجدہ کریں دعا کے بعد آمین کہیں جہنم کا بیان پڑھیں تو آگ سے پناہ مانگیں جنت کا تذکرہ پڑھیں تو پروردگار سے جنت کا سوال کریں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہی طریقہ تھا اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنے سے ہم پراغندہ ذہنی اور عدم توجہ سے محفوظ رہیں گے نمبر سات ہدف معنی بعض پرجوش مسلمان جب تدبر قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرتے ہیں مگر چند دنوں تک اسے نبھاتے ہیں اکتا کر پھر اسی پرانی ڈگر پر چل پڑتے ہیں اور فہم و تدبر کے بغیر ہی پڑھنے لگتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ تدبر و تفکر بھی ہو اور غیر معمولی تاخیر بھی نہ ہو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم آیت کا اجمالی مطلب سمجھتے جائیں جن الفاظ کے معنی عربی جاننے کے باوجود نہیں جانتے سیاق و سباق سے ان کے معنی سمجھیں جیسے ہم انگریزی میں کوئی مضمون یا خبر پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر لفظ کا تفصیلی مفہوم معلوم معلوم نہیں ہوتا مگر ہم کلام کے اسلوب و انداز اور سیاق کلام سے اس عبارت کا اجمالی مطلب سمجھ لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قرآن یوں نہیں اترا کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تقزیب کرتا ہو بلکہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصوں کی تصدیق کرتا ہے تم لوگ قرآن میں سے جو سمجھ جاؤ اس پر عمل کرو اور جس کا مطلب نہ سمجھ پاؤ اسے قرآن جاننے والوں کی طرف لوٹاؤ یعنی اس سے سمجھ لو اس مسند امام احمد اور ابن ماجہ کی <coughs> حدیث اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش نہ کریں یا خود تفاصیر کی طرف سرے سے رجوع ہی نہ کریں مطلب صرف یہ ہے کہ ہم تفسیر کے لیے الگ وقت رکھیں اور مطالعہ کتاب کے لیے الگ وقت مختص کریں تلاوت سے ہمارا مقصد دل کو زندہ کرنا ہو اس کے لیے ہمیں تفاصر کے بغیر قرآن مجید سے براہ راست ملاقات کرنا ہوگی نمبر آٹھ آیات کو بار بار پڑھنا ہم نے قرآن مجید سے استفادے کے لیے اب تک جو معروضات پیش کی ہیں یہ سب عقل سے تعلق رکھتی ہیں جو علم و دانش کا مرکز ہے اب جو ہم طریقہ بیان کر رہے ہیں یہ قلب کے لیے ہے قلب ایمان کا محل ہے دل انسان کے اندرونی جذبات و احساسات کا مرکز ہے دل میں جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنے ہی اعمال صالح ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جذبہ احساس سے عبارت ہے ہمارا اثر قبول کرنا سر تسلیم خم کر دینا متاثر ہونا نماز دعا اور تلاوت کلام اللہ میں ایمان کا بڑھنا سب کا تعلق دل سے ہے ارشاد الہی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ علیہم آیات ہو زیادت ایمانہ سر انفال آیت نمبر دو اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن مجید ایمان میں اضافہ کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے ابتدا میں قرآن کریم کی تاثیر کی مقدار کم ہوگی مگر جب بیان کردہ تمام وسائل برے کار لائے جائیں گے تو اس میں بتدریج اضافہ ہو جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور صحابیات بعض اوقات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے تھے حضرت عبادہ بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی فمن اللہ علینہ ووقنا عذاب السموم سورہ تور 27 آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جلسہ دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا میں ان کے پاس ٹھہرا رہا تو وہ اسی آیت ہی کو دہراتی رہیں اور دعا کرتی رہیں اپنے مقصد سے فارغ ہو کر واپس آیا تو ابھی تک وہ اسی آیت کو دہرا رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں